میرے نوجوانوں میں تمہارے انتظار میں تڑپ رہی ہوں میں بے قرار ہوں میں تمہاری قوت کے جوہر دیکھنے کی منتظر ہوں دیکھو تو صحیح مجھ پر حملہ کی جسارت کرنے والے بھی جوان ہیں وہ اپنے بتوں کی محبت میں مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں دیکھو وہ میرے مینار پر چڑھ کر اپنی جوانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے مٹانے پر تل چکے ہیں وہ اپنی جوانی کی قسمیں کھا آ کر آئے ہیں کہ بابری مسجد کو مٹا کر دم لیں گے لیکن مجھے اپنے گرد تم نظر نہیں آ رہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بابری مسجد او بابری مسجد مسلمان نوجوانوں کو بھول جا یہ ہندو نوجوان ہے جسے اپنے مذہب کی فکر ہے جسے مندر سے محبت ہے مسلمان نوجوان ایسا نہیں رہا اس کا گرم خون سرد ہو چکا ہے وہ غیرت سے ہاتھ دھو چکا ہے اس کی جوانی جوانی نہیں رہی اس میں قوت و شجاعت دکھانے کی سکت نہیں رہی میں تڑپ اٹھتی ہوں میں کہتی ہوں ہرگز نہیں مسلمان نوجوان ضرور آ رہا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے عن قریب وہ میری حفاظت کے لیے میرے گرد جمع ہوگا وہ ہر اس ہاتھ کو توڑ ڈالے گا جو میری حرمت کی طرف بڑھے گا وہ ہر اس آنکھ کو نکال دے گا جو میری جگہ مندر بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ ہر اس کھوپڑی کو اڑا دے گا جو میری ذلت کا تماشا کر رہی ہے تم عن قریب دیکھو گے کہ مسلمان نوجوان میرے دشمنوں کو لاشوں کے ڈھیر میں بدل دے گا مگر مجھے یہی جواب ملتا ہے کہ بابری مسجد یہ تیری خوش فہمی ہے یہ تیرا حسن زن ہے مسلمان نوجوان کو تیری فکر ہی کہاں ہے اسے تیرے لیے فرصت ہی نہیں ہے اس کی للکار اب بے اثر ہو چکی ہے اس کی الغار تھم چکی ہے وہ بکھر چکا ہے بابری مسجد اب عظمت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اگر تیرے مذہب کے ماننے والوں میں زندگی ہوتی تڑپ ہوتی تو بخارا کی مسجدیں شراب خانوں میں کیوں تبدیل ہوتیں اگر تیرے جوانوں میں دم ہوتا تو مسجد اقسا میں یہودی ہے سلیمانی کی تعمیر کا خواب کیوں کر دیکھتا مگر میں چیخ کر کہتی ہوں ایسا نہیں ہوگا مجھے یقین ہے کہ میرے نوجوان ضرور آئیں گے مجھے افغانستان سے جرت و بہادری کی خوشبو آ رہی ہے مجھے کشمیر سے روشنی کی کرن دکھلائی دے رہی ہے مجھے محمود غزربی کی الغار اور محمد بن قاسم کی رفتار دیکھ رہی ہوں مجھے ابدالی کی فاتحانہ روش پر چلنے والے نوجوان نظر آ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ مجھے چھوڑ کر پاکستان جا کر بسنے والے آزادی حاصل کر کے اپنے اسلامی وطن میں زندگی گزارنے والے میری حفاظت کے لیے ضرور آئیں گے موسا بن نصیر اور سلطان محمود شاہ ثانی کے روحانی فرزند میری تباہی گوارا نہیں کریں گے مگر ہندو پھر میرا منہ چڑا کر کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد نوجوان نہیں آئے گا ہا ہا ہا ہا مسلمان نوجوان کبھی نہیں آئے گا اور ہم تیرا گلا گھونٹ دیں گے کہیں سے سدائے احتجاج بھی بلند نہیں ہو سکے گی میں بڑے عظم سے ہندو کو لرکار کر کہتی ہوں علماء ضرور آئیں گے اور جب وہ میدان میں اتریں گے تو فتح و کامرانی ان کے قدم چومے گی کیوں نہ چومے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے کہ اللہ کے گھر کو توڑ دیا جائے